وفصيلته التي تؤويه اور اپنے اس خاندان اور کنبے کا فدیہ دے دے جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا